ایک پتنائی محاورہ انسانہ پیش خدمت ہے عرض کیا ہے ہائے میں مر جاں ماں سج کے جائے کتی یا پترا وغیرہ صدیوں سے چلے آتے زنانہ محاورے ہیں کتی پترا کو گلی میں مختلف اشکال ملی ہیں ہاں البتہ باقی دو میں شخصی اور تقریباً ہر ماں خاتون کے تکیہ کلام تک محدود رہے ہیں باغ پری بچوں کے حوالہ سے اس قسم کی بولیاں بولتی چلی آتی ہے ایک دن مجھے خیال گزرا گلی کے گلی میں خاتونی تکیہ کلام کو گھر میں بھی تاڑ میں رہا کہ کب لڑکا یا لڑکی کو شرارت کرتی ہے تو اسے کتی دے پترا یا کتی دیے یہ کہتا ہوں ایک بار بلا رد عمل معاملہ ہو گیا اسے تکیہ کلام بنانا چندہ مشکل نہ ہوگا میری خواہش تھی کہ لڑکا ہی ٹارگٹ میں آئے کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی کچھ نہیں کہا پتہ نہیں کیسا نصیبہ ہو گیا ماں باپ کے گھر میں ہی سکھ سکون ملتا ہے میری خواہش پوری ہوئی منجلہ گرفت میں آیا اور خاتون محاورے کے گھر میں رواج پانے کی خواہش کا تلخ تجربہ ہوا وہ شرارتیں کرتا ہوا اچھل کود رہا تھا کہ گر گیا بری چوٹ آئی میں پھرتی سے اٹھا خیال گزرا موقع ہے محاورہ آزمایا جائے اور اس کا رد عمل بھی دیکھا جائے میں نے اٹھتے ہی اسے کتی دے پترا کتی دے پترا دیکھتے نہیں جو چوٹ آ گئی ہے کہا یقین مانیے میں نے چور آنکھوں سے بھی بھاگ پڑی کی طرف نہ دیکھا جب کوئی بچہ گر جاتا ہے اس کا بھی رد عمل یہی ہوتا ہے میں نے کوئی الگ سے نہ کیا تھا یہ بچہ برابر روئے جا رہا تھا اس کو پوچھنے اور دیکھنے کی بجائے مجھ پر بس پڑی کہ اب میں کتی ہو گئی ہوں میں ہی زیادہ بولتی ہوں تمہاری ماں کم بولتی ہے تمہاری بہن کی تو گھر بھر کی زبان ہے انہیں تو تم نے کبھی کتی نہیں کہا دیر تک بلا تھکان بولتی رہی اور میں بھیڑ بنا بیٹھا رہا کچھ میں بھی کہتا سارا دن بننے تھا پھر اس نے برقع اڑا اور مل کے جانے کی تیاری کرنے لگی میں بڑی محنت سماجت میں نے بڑی محنت سماجت کی لیکن وہ روانی آخر وہ جا کر رہی آج اس کو گئے بیس دن ہو گئے دو بار لینے گیا ہوں لیکن وہ نہ آئی اب صبح سویرے اٹھتا ہوں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتا ہوں انہیں رخصت کر کے دکان پر بیٹھ جاتا ہوں بچے اسکول سے سیدھا دکان پر آ جاتے ہیں انہیں لے کر گھر آ جاتا ہوں ان کے ناشتے پانی کا بندوبست کرتا ہوں گویا داغ پری ذمہ داری بھی اچھی بری مجھے ہی نبھانا پڑ رہی ہے ایک بار اس نے کہا تھا میں چلی گئی تو تو ہی تمہیں میری قدر پڑے گی اس کے جانے سے میری جیب اور کان سکھی ہیں لیکن لیبر کے اضافے نے تھوڑا تھوڑا نہیں کافی پریشان کر رکھا اس تجربے کی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ پتنائی محاورے کو گھر میں رواج دینے کی بجائے ان کو پتنی تک ہی محدود رہنا ہی گھریلو لیبریائی حیات سے بچا جا سکتا ہے سوچا تھا کہ اگر برداشت کر گئی تو اس کے بولنے پر یا دن بھر کی تھکان اور محاوروں کے استعمال سے کچھ نہ کچھ تو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی یہ بھی ایک طرح سے میری تھکان اور غصے کا کتار سے انشرا ہوتا مگر ایسی قسمت کہاں کہ میری خواہش کو بھی تکمیل کا مزہ مل جاتا اب مجھے پتا چلا کہ میں اپنے پاؤں پر کلوہاری مار رہا ہوں اس کا عمل کتنا دوہرا تھا کہ اپنے ہی عمومی کہے گئے کہ دورانے کو گل سے لل بنانے پر اتر آئی تھی شکریہ جناب